سیدنا زیاد بن نعیم خزرمی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسلام میں چار امور فرض کیے ہیں جو آدمی ان میں سے تین پر عمل کرتا ہے تو وہ اسے اس وقت تک کفایت نہیں کریں گے جب تک وہ ان سب پر عمل نہیں کرے گا وہ چار امور یہ ہیں نماز زکوٰۃ ماہ رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج حدیث نمبر چھتیس سو بہتر مسند احمد